جریر نے رقبہ بن مسقلہ بن عبداللہ عبد کوفی رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی ہیں ان سے روایت کی کہ ابو جعفر عبداللہ بن مسعود بن عون بن جعفر بن ابی طالب ہاشمی مدائنی آدی گھڑا کرتا تھا سچائی یا حکمت پر مبنی کلام پیش کرتا وہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے نہ ہوتا تھا لیکن اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پینسٹھ